ایوب لئیس بن اور ان سب نے نے نافع سے انہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالک کی حدیث کی طرح روایت کی اور یہ اضافہ کیا قیامت کے دن نظر نہیں کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چوون